دانش مند ماریا ایک وقت کا قصہ ہے ایک بہت ہی طاقتور سلطنت میں ایک گوبن نامک کاروباری رہتا تھا گوبن اس سلطنت کا سب سے دولت مند کاروباری تھا اور وہ محل کے قریب ہی رہتا تھا اس گوبن نامی تاجیر کی تین بیٹیاں تھیں سب سے بڑی بیٹی کا نام ایلینا تھا دوسری کا نام کریٹا اور سب سے چھوٹی والی تھی ماریا ماریا ان سب میں سب سے خوبصورت تھی ایک دن بادشاہ نے کاروباری کو محل میں بلایا حضور کا اقبال بلند ہو آؤ گوبن تمہارا استقبال ہے بادشاہ سلامت آپ نے مجھے بلایا تھا ہاں گوبن دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ بہت بڑا تجارتی سودا کیا ہے ہمیں کسی بھروسے مند انسان کی ضرورت ہے جو وہاں حفاظت کے ساتھ سارا مال پہنچا سکے اور میرا ماننا ہے کہ اس کام میں تم ہی وہ واحد انسان ہو بادشاہ کا فرمان سن کر گوبند خوابوں میں کھو گیا وہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں فکر مند تھا کیوں اس سے پہلے اس نے کبھی انہیں تنہا نہیں چھوڑا تھا کیا بات ہے گوبند خاموش کیوں ہو زیادہ کچھ نہیں بادشاہ حضور بات بس اتنی سی ہے کہ اگر میں جاتا ہوں تو میری بیٹیاں گھر میں تنہا رہ جائیں گی میں بس ان کی بابت فکر مند ہوں بس اتنا ہی فکر مت کرو تمہارے جانے کے بعد تمہاری بیٹیوں کی پوری نگہبانی کی جائے گی سب ٹھیک ہو جائے گا جی بادشاہ سلامت گوبند اپنی بیٹیوں کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا پر وہ بادشاہ کی فرمان کے خلاف نہیں جا سکتا وہ اپنی بیٹیوں کا الوداع کہنے کے لیے گھر گیا اس نے گلاب کے پودوں کے تین گملے لیے اس نے اپنی بیٹیوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک گملہ دیا اور ان سے کہا میں کام کے لیے سفر پر جا رہا ہوں کسی کو گھر کے اندر مت آنے دینا اگر تم لوگوں نے ایسا کیا تو ان گملوں کے ذریعے مجھے اس کا علم ہو جائے گا کچھ بھی برا نہیں ہوگا ابا جان اپنے سفر ہماری بابت فکر مند مت ہوئیے گوبند نے اپنی بیٹیوں کو الوداع کہا اور وہاں سے رخصت ہو گیا اگلے دن بادشاہ اپنے دو دوستوں کے ساتھ اس کے گھر گیا اسے اپنے گھر کی طرف آتا دیکھ کر مریا نے اپنی بہنوں سے کہا چلو تہ خانے میں جائیں اور بادشاہ کے لیے انگوروں کا رس لے کر آئے میں چا بھی لے کر آؤں گی ایلینا لالٹین لے کر آئے گی اور گریٹا بوتل لے کر آئے گی مریا کے الفاظ سن کر بادشاہ نے کہا نہیں اس کی زحمت مت فرماؤ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے ہم ٹھیک ہیں ٹھیک ہے کیا تم نے سنا ماریا بادشاہ کو کچھ نہیں چاہیے ہم دونوں میں سے کوئی بھی کہیں نہیں جائے گا ٹھیک ہے تم مت جاؤ پر میں یقیناً جاؤں گی مریا وہاں سے چلی گئی وہ اپنے ہر سایوں کے گھر دوڑی گئی دروازہ کھولئے دروازہ کھولئے کون ہے اتنی رات گئے کون آیا ہے میں ہوں ماریا مہربانی کر کے دروازہ کھولے او ماریا تم اتنی رات گئے یہاں کس لیے آئی ہو خالہ میری میری بہنوں سے لڑائی ہو گئی ہے مہربانی کر کے آج رات کے لیے مجھے اپنے گھر میں سونے دیجیے او ٹھیک ہے اندر آ جاؤ اندر آ جاؤ میری بچی مریا نے پوری رات اس بوڑھی عورت کے گھر میں گزاری جب مریا واپس نہیں آئی تو بادشاہ بہت غصے میں آ گیا جب مریا صبح گھر واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی بہنوں کے گملوں کا گلاب مرجھا گیا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے والد کا حکم نہیں مانا تھا اپنی سب سے بڑی بہن کے کمرے میں گئی اس نے دیکھا کہ ایلینا کھڑکی میں کھڑی ہے اور محل کے باغ کی طرف دیکھ رہی ہے ماریا تم آ گئی دیکھو باغ میں وہ سیب کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یقیناً وہ بہت لذیذ ہوں گے مہربانی کر کے جاؤ اور میرے لیے کچھ توڑ کر لے آؤ الینا تم بڑی ہو گئی ہو پر تمہارا بچپنا نہیں گیا مہربانی کر کے ماریا جاؤ ٹھیک ہے میں جاؤں گی ماریا نے کھڑکی سے چھلانگ لگائی اور وہ باغ میں گئی اس نے سیب توڑے وہ واپس دوڑ رہی تھی جب ایلینا چیخی ماریا تھوڑا سا ہی آگے نیمبو سے لدا ایک درخت ہے مہربانی کر کے کچھ وہ بھی توڑ لاؤ ایک مرتبہ پھر مریا باغ کی طرف دوڑی گئی اور اس مرتبہ جیسے ہی وہ نیمبو توڑنے کے بعد واپس جانے کو تھی مالی نے اسے دیکھ لیا وہ اس کے پیچھے اسے پکڑنے کے لیے دوڑا رکو یہ نیمبو توڑ کر تم کہاں بھاگ کر جا رہی ہو رکو ایک بار تم میرے ہاتھ میں آ گئی تو دیکھ لینا میں تمہیں اچھا سبق سکھاؤں گا ماریا نے مالی کا ہاتھ جھٹک دیا وہ اتنی بری طرح سے گرا کہ وہ کافی دیر تک اٹھ نہ سکا اور ماریا وہاں سے دور بھاگ گئی کسی کو اس کا علم نہیں ہوا کہ چور کون تھا اور وہ کہاں بھاگ گیا ماریا گھر پہنچ گئی اس نے سیب اور نیمبو ایلینا کو دیے اور اس سے مزاق میں کہا دیکھا میں تمہاری وجہ سے کتنی بڑی مصیبت میں پھنس سکتی تھی اگلے مرتبہ مجھ سے ایسا کچھ کرنے کو مت کہنا سمجھ گئی مریا چلی گئی جو کچھ اس نے کہا اس سے الینا کو کچھ فرق نہیں پڑا الینا بس اپنے سیبوں کا لطف اٹھا رہی تھی کتنے لذیذ سیب ہیں خدا کا شکر ہے کہ ماریا انہیں لے آئی ورنہ میں انہیں کیسے چکھ سکتی تھی بیچارہ مالی وہ ابھی بھی درد سے کرا رہا ہوگا اگلے دن دوسری بہن کو کیلے کھانے کا جی چاہا اس نے مریا سے کہا کہ اس کے لیے کیلے لائے کیوں کی ایک دن پہلے جو کچھ ہوا تھا اس وجہ سے مریا پھر سے وہاں نہیں جانا چاہتی تھی پر کیوں کی اس کی بہن نے مجبور کیا تو اسے جانا پڑا اس مرتبہ جب وہ گئی تو بادشاہ باغ میں سیر کر رہا تھا اس نے مریا کو دیکھ لیا او تو یہ تم ہو اب تمہیں اس کی سزا ملے گی بادشاہ اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا ماریا اس کے پیچھے ہولی بادشاہ بار بار پیچھے دیکھتا رہا وہ جرم جو تم نے کیا ہے اس کے لیے میں تمہیں تمہارے ہی گھر میں سزا دوں گا میرے ساتھ آؤ بادشاہ اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا ماریا اس کے پیچھے ہو لی بادشاہ بار بار پیچھے دیکھتا رہا اس بات کی تسلی کے لیے کہ ماریا کہیں بھاگ تو نہیں گئی پر اچانک جب وہ مڑا تو اس نے دیکھا کہ ماریا غائب ہو گئی ہے اور وہاں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے پورے شہر میں اسے تلاشا گیا پر وہ کہیں نہیں ملی بادشاہ بہت غصے میں آ گیا اور تب سے وہ ہمیشہ ایک زبردست غصے میں رہتا اور جلدی ہی وہ بیمار ہو گیا مہینوں اس کی صحت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اس دوران ماریا کی دونوں بہنوں کا بادشاہ کے دونوں دوستوں کے ساتھ نکاح ہو گیا اب ان کی خود کی اولادی تھی ایک دن ماریا چھپ کر اپنی بڑی بہن کے گھر میں داخل ہوئی اس نے اس کے دونوں بچے اٹھا لیے اور ان کے ساتھ بھاگ گئی اس نے بچوں کو پھولوں کی ایک بہت ہی خوبصورت ٹوکری میں رکھا اور انہیں اور زیادہ پھولوں سے ڈھانپ دیا تاکہ کسی کو اس کا علم نہ ہو سکے کہ اس میں بچے ہیں پھر اس نے لڑکوں کی طرح کپڑے پہنے ٹوکری کو اپنے سر پر رکھا اور محل کی طرف گئی پکارتے ہوئے بادشاہ کے پاس یہ پھول کون لے کر جائے گا جو محبت کی وجہ سے بیمار ہے جو محبت کی وجہ سے بیمار ہے بادشاہ کے پاس یہ پھول کون لے کر جائے گا بادشاہ جو اپنے بستر میں آرام کر رہا تھا اس نے یہ آواز سنی اس نے اپنے کمرے کے باہر تعینات پہرے دار کو بلایا سنو یہاں اس آدمی سے پھول خرید کر لاؤ جو باہر پھولوں کے لیے گہار لگا رہا ہے جاؤ جلدی کرو پہرے دار گیا اور اس نے پھولوں کی ٹوکری خرید لی اس نے بادشاہ کو وہ ٹوکری دی جیسے ہی بادشاہ نے ٹوکری پر سے پتے ہٹائے اس نے اس کے اندر رونے کی آواز سنی اس نے پھولوں کے بیچ دو بچوں کو دیکھا اس کا دل محبت سے لبریز ہو گیا وہ سوچنے لگا کہ وہ ماریا کو اس تحفے کی قیمت کیسے چکائے پھر اسے یاد آیا کہ ماریا نے اس کی کیسے بے عزتی کی تھی وہ پھر سے تیش میں آ گیا اس نے ماریا سے بدلا لینے کا ارادہ کر لیا تبھی ایک پہرے دار اندر آیا بادشاہ سلامت وہ تاجر جسے آپ نے کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام ختم کر کے واپس آ گیا ہے ٹھیک ہے اس سے کہو کہ کل دربار میں حاضر ہو ایک پتھر سے بنا کوٹ لے کر اور اگر وہ نہیں آیا تو اسے سزا دی جائے گی جا کر کہہ دو اس سے جو حکم بادشاہ سلامت اپنے گھر کی حالت دیکھ کر وہ کاروباری بہت زدہ ہو گیا اس نے سوچا کہ اس کی بیٹیوں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ کچھ بھی برا نہیں ہوگا پر اسے وہاں اپنی کوئی بھی بیٹی نظر نہیں آ رہی تھی اسے یہ علم ہوا کہ اس کی دونوں بڑی بیٹیوں نے اس کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا ہے وہاں پہرے دار پہنچا سنو بادشاہ سلامت کا حکم ہے کہ تمہیں دربار میں کل پیش ہونا ہوگا ایک کوٹ جو پتھر سے بنا ہے بادشاہ سلامت کے لیے اگر تم نہیں آئے تو تمہیں سزا ملے گی تاجیر بہت غمزدہ ہو گیا بدلاؤ کی ان حالاتوں کو دیکھ کر ایک طرف تو کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ ماریا کہاں تھی اور دوسری طرف وہ کوٹ کے اس حکم کو لے کر خوف زدہ تھا صرف ایک دن میں اس کے لیے کوٹ کا انتظام کرنا ناممکن تھا ایک ہی دن میں میں اس کوٹ کا کیسے انتظام کر پاؤں گا ابا کوٹ کے بارے میں فکر مت کیجیے آپ بس یہ چوک لے کر دربار میں جائیے اور کہیے کہ آپ بادشاہ کا ماپ لینے آئے ہیں اس کوٹ کے لیے کاروباری کو سمجھ نہیں آیا پر اسے ماریا پر بھروسہ تھا تو وہ چوک لے کر محل میں گیا تم خالی ہاتھ ہی آ گئے بتاؤ کوٹ کہاں ہے بادشاہ سلامت مہربانی کر کے مجھے معاف کریں پر میں کوٹ نہیں بنا سکا تو ٹھیک ہے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ نہیں حضور مہربانی کر کے مجھے معاف کریں مجھے جانے دیں اگر تم خود کو بچانا چاہتے ہو تو اپنی بیٹی میرے حوالے کر دو تاجر بنا کچھ کہے گھر واپس آیا وہ بہت اداس تھا یہ سوچ سوچ کر کہ وہ کیسے اپنی بیٹی بادشاہ کے حوالے کر سکتا ہے جب وہ گھر پہنچا اس نے وہاں ماریا کو بیٹھے دیکھا اس کا انتظار کرتے ہوئے ابا کیا ہوا وہاں میری بچی میں کیا کروں بادشاہ نے مجھے کہا ہے کہ کوٹ کے ایوز میں تمہیں ان کے حوالے کر دوں فکر نہ کریں ابا آپ ایک گڑیا لے جائیے جو بالکل میری طرح لگتی ہو گڑیا کے سر پر ایک دھاگا ہونا چاہیے جو اس کے سر کے آس پاس لپٹا ہو جسے کھینچنے پر میں جواب دوں گی ہاں یا نہ اگلے دن تاجر محل پہنچا ماریا کے ساتھ بادشاہ نے حکم دیا کہ ماریا کو اس کے آرام گاہ میں بھیجا جائے اس لیے سپاہی ماریا کو بادشاہ کے آرام گاہ میں لے گئے ماریا نے اس گڑیا کو اپنے کپڑوں کے تہوں میں چھپایا ہوا تھا جیسے ہی دروازہ بند ہوا اس نے چپکے سے وہ گڑیا اپنے لباس کے تہوں سے باہر کھینچ کر نکالی اور خود بستر کے نیچے چھپ گئی اور اپنے ہاتھ میں دھاگا پکڑ لیا ماریا امید ہے کہ تم صحیح سلامت ہو ماریا نے گڑیا کا سر ہاں میں ہلایا بادشاہ اس سے سوال کرتا رہا اور اسے اس کی ساری غلطیاں گنائی ماریا نے اپنی سب غلطیوں کے لیے ہاں میں سر ہلا کر جواب دیا اور اسی لیے میں تمہیں سزائے موت دیتا ہوں بادشاہ نے اپنی تلوار نکالی اور اس کا سر قلم کر دیا جیسے ہی سر زمین پر گرا بادشاہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے پاؤں کا بوسا لیا ہو اتنی محبت مرنے کے بعد بھی میں نے یہ کیا کیا میں نے انہی ہاتھوں سے تمہیں قتل کر دیا ہے اس لیے اب میں بھی زندہ نہیں رہوں گا جیسے ہی بادشاہ اپنا خود کا سر کاٹنے ہی والا تھا ماریا بستر کے نیچے سے نکل کر باہر آئی اور بادشاہ نے اسے آغوش میں لے لیا پھر ان دونوں کا نکاح ہو گیا اور وہ ہمیشہ راضی خوشی رہنے لگی